بسم الله الرحمن شروع اللہ نام نال جڑو بے بہا مہربان مچرے مالو ہے قد سمع الله الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی گل یقینا سن لی جیڑی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھارے نال اپنا خامد کا بارہ آڑا کرے تھی تے اللہ تعالیٰ گئے اپنا قضیہ کی فریاد کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ تم کی گل بات سن رہے تھو بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننا لو دیکھنا لو ہے الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا الله ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور جڑا لوگ تھارا بچوں اپنی بیویاں نا ماں کہہ چھوڑیں وے انہوں کی ماں نہیں بن جاتی انہوں کی ماں تے وہ ہی ہیں جنہ کا شکم تے وہ پیدا ہوگا تو اصل میں ایک بڑی بےہودہ تے جھوٹھی گل کے اور یقیناً اللہ تعالی خوب معاف کرنا لو بخشنا لو ہے والذین من يعودون لما دون مات فتح دتی کوئی تم سلی کم تبی وی متا ملون خبی تو جڑا لوگ اپنی بیویاں نا ماں کہہ چھوڑیں پھر وہ اپنی کئی بھی گل سے پھر جانو چاہویں تو وہ ایک دوجہ نہ ہاتھ لان سے پہنا ایک غلام ازاد کریں اس کے ذریعے تونا نصیحت کی جائیں کہ تم جو کچھ بھی کریں اللہ تعالیٰ نہ اس کی پوری خبر ہے فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصْيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاتِ فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم تو جس نے غلام نہ سرے پھر اس کے ذمہ اوپرو تھلی دو مہینہ کا روزہ رکھنا ہے اس تو پہلا کہ وہ آپس میں ایک دوا نہ ہاتھ لاویں تو جس نے اس کی بھی ہمت نہ وہ پھر اس کے ذمہ سٹھ مسکینہ نہ روٹی کھوالنی ہے یو اس گلوں تانجے تم اللہ تعالیٰ تو اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم و ایمان لیاویں تو یہ اللہ تعالی مقرر کی بھی آدے اور کافروں واسطے دکھ دن آلو عذاب ہے ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد انزلنا جڑا لوگ اللہ تعالی تو اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کریں وہ یقیناً ذلیل کیا جے گا جس طرح جے انت پہلا لوگ ذلیل کیا گیا تھا تو انہیں صاف صاف آیت نازل کر دی ہیں تو کافروں واسطے ذلیل کرنا لو عذاب ہے يوم يبعثهم الله الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه ونسوه والله على كل شيء شهيد جس تیڑے اللہ تعالیٰ تعالی سارا نہ زندہ کر دیا گو پھر وہ اُنہ نا انہاں کا کیا ہوا سارا عمل دس چھوڑے گو جڑا اللہ تعالیٰ نے گن گن کے رکھیا ہوا تھا تو وہ انہوں نے بسار بیٹھا تھا تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادس إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم فينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم کیوں تو تونے تک کیوں نہیں یہ اللہ تعالیٰ جو کچھ اسمانوں میں ہے تو جڑو کچھ زمین میں ہے سب نہ جانے کہ دسترے بندوں کا گوشہ نہیں ہوتا اور وہ انہوں میں چوتھو ہوئے تنا پانچ گا بھی ورگو انہا میں چھےموں بھی تنا اس تو کٹ گا بھی تنا بد گا ورگو انہا کے نال بھی وہ جت کتے بھی بھی پھر قیامت کے تیارے وہ انہوں نے دس چھوڑے گو جب ایک کے کے کرتا رہائیں بے شک اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز نہ جان نہ لوئے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير کیوں تو انہیں انہوں لوگوں در نہیں دیکھو جنہوں نے گوشہ کرنے ٹھاکیو گیا تھا پھر بھی وہ وہی کم کریں جس تو انہوں نے ٹھاکیو گیا تھا تو وہ گناہ تو زیادتی نال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی گلنا گل گوشہ میں کریں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس ویلے وہ تارا کولے آمیں تو انہوں اس لفظ نال سلام کریں جس نال اللہ تعالیٰ نے تو انہوں سلام نہیں کیو تا اپنا دل میں کہیں جہونا اسرا کہن ور اللہ تعالیٰ عذاب کیوں نہیں دیتو انہا واسطہ جہنمی سدی ہے وہ اس سے مجھیں گا تو وہ مجھ پہلی جگہ ہے یا ایوہا الذین آمنوا اذا تناجيتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون اے وہ لوگ جڑا ایمان لے آیا تم جس ویلے گوشہ کریں پھر تم گوشہ گناہ تے زیادتی نلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی فرمانی کی گل نہ کرو بلکہ تم گوشم نیکی تے پریزگاری کی گل کرو تے اللہ تعالیٰ تے ڈرتا رہو جس کی بارگاہ میں تم سارا کٹھا کیا جائے گا النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضرهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وگوشت شیطانی کی طرف ہوئے تاکہ انہوں کی وجہ تے ایمان اعلیٰ دکھیا میں حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کا حکم تے بجن انہوں نے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا ایمان آلہ نہ اللہ تعالیٰ لوڑی ہے یا ایوہ الذین تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات بما تعملون اے ایمان جس تونا کیو جائیں مجلس میں کھل گا بیسو تا تم جگہ کر دیا کرو اللہ تعالیٰ کھل عطا کرے گو جس ویلے تونا مجلس تو اٹھ جان گو کیو جائیں پھر تم اٹھ جایا کرو جیڑا لوگ تھارا بچوں ایمان لے آیا ہیں تے جنہاں علم عطا ہوا ہے اللہ تعالیٰ انہاں دا درجہ اچھا کرے گو تے تم جو کچھ بھی کریں اللہ تعالیٰ نا اس کی پوری خبر ہے یا ایوہا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدین جواکم صدقہ ذلكم خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم اے ایمان آلیو جس ویلے تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال گوشہ مکائی گل کرنی چاہیں پھر تم اپنا گوشہ تے پہلا کچھ صدقو دیو یہ تھارا واسطہ بہتر ہے تو مجھ پاکی کی گال ہے تو جے تونا صدقہ واسطے کچھ نہ سرے پھر اللہ تعالیٰ تے بڑو بخشن آلو مجھ مہربان ہے أَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَطِيعُوا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون کیوں تم ڈر گیا اس گلوں جے تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نال گوشہ میں گل کرن تے پہلا صدقو دیں تے جب تم ایسو نہیں کر سکیا تے اللہ تعالیٰ نے بھی تونا معاف کر چھوڑیو پھر تم نماز کی پابندی رکھو تے زکاة دیا کرو اور اللہ تعالیٰ تے اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تم جو کچھ بھی کریں اللہ تعالیٰ نے اس کی پوری خبر ہے منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون کیوں تو نے سنا لوگ کا اندر نہیں تھا کیوں جڑا ان لوگ کا نال دوستی لاویں جن اور خدا وہ غضب ہو ہے وہ نہ تے تھارا بھی چوئیں تے نہ ہی انہ بھی چوئیں تے وہ جان بجھ گئے کوڑیاں گلہ ور قسم کر چھوڑیں أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اللہ تعالیٰ نے ان وقت ڈڈ و عذاب تیار کیو وہ ہے واقعی یہ مجھ پیڑا کم کر رہے ہیں اتخذوا ایمان اپنی قسم تال بنا لی ہیں اس طرح انہوں نے لوگ اللہ تعالیٰ کا رستہ تھے روک لیا ہے لہذا انہوں واسطے ذلیل کرنا لو عذاب ہے لن عنہم ولا من اللہ شیئا اولئیک اصحاب النار هم فيها خالدون انہا گا مال تو انہا گا الاد اللہ تعالیٰ کو لے انہا گا کچھ بھی کم نہیں آسیں یہ تو دوزخی ہیں تو یہ صدا اس سے مرے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 والی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ جڑا لوگ اللہ تعالیٰ تو اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کریں یہ سارا سے زیادہ زریل لوگ کم کتب اللہ تعالیٰ نے یہ گل لکھ چھوڑی ہے جے ہوں میرا پیغمبری غالب رہے گا یقین اللہ تعالیٰ بڑی طاقت تالو زبردست ہے لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاجة إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون جڑا لوگ اللہ تعالیٰ ور تے آخرت کا تہاڑا ور یقین رکھیں تم انہاں انہاں لوگوں نال کدے بھی دوستی کرتا نہیں دیکھ سیں جڑا اللہ تے اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کریں پویں وے انہاں کا باپ یا انہاں کا بچہ یا انہاں کا پائی یا انہاں کا کمبا بلادری بلادری رائی کیوں نہ میں یہی لوگ ہیں جنہاں کا دلامہ اللہ نے ایمان لکھ دیتو ہے تو اپنے اپنی طرف کی روح نال کی مدد کی ہے تو وہ انہوں نے باغا میں داخل کرے گا میں ہی رہیں گا اللہ تعالیٰ راضی ہے تو اللہ تعالیٰ تے راضی ہیں یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی جماعتیں سنو بے شک اللہ تعالیٰ کی جماعت کامیاب ہونا لی ہے